السلام علیکم آج introduction to public administration public management کا پندرہواں لیکچر ہے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اپنے لیکچر ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے اس کی تیاری کرتے جائیے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی دوسری بات میں نے آپ کو کہی تھی کہ سوال پوچھتے رہیں سوال پوچھ اپنے آپ سے سوال کریں اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان سے سوال کریں اور سوالوں کے جواب تلاش کریں کچھ آپ کو لیکچرز میں سے مل جائیں گے بہت سے سوالوں کے جواب جن کے سوالوں کے جواب نہیں ملتے ان کو آپ بکس میں سے تلاش کیجئے اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں آپ ان سے پوچھیے اور پڑھنے کی کوشش کیجیے مختلف کتابیں تو ہم جس طرف اب جا رہے ہیں اس کورس میں وہ کورس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ آرگنائزیشنز یعنی ادارے جو ہیں وہ کیسے بنتے ہیں اور ان کی تشکیل دینے میں ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے پچھلے لیکچر میں جو ہم نے بات کی تھی وہ تھی آرگنائزیشنل رولس کی یعنی اداروں میں کس طرح سے مختلف کردار جو ہیں ان کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے اور ان کو ایک جگہ جو ہے ان کے لیے مقرر کی جاتی ہے ہم نے آرگنائزیشنس کی مختلف آرگنائزیشنس کی ٹائپس کی بات کی تھی کہ کون کون سی قسمیں ہوتی ہیں ہم نے دو براڈ جو ہے قسمیں بتائی تھیں formal organisations and informal organisations تو ہم نے ان کے بارے میں بات کی تھی ایک آرگنائزیشن چارٹ تھا جس میں ہم نے بتایا تھا کہ فارمل اور انفارمل کیا ہوتا ہے پھر ہم نے تھوڑا سا جو ایک ٹاپک لاسٹ میں انٹروڈیوس کیا تھا وہ تھا ڈپارٹمنٹس تو آج ہم بات کریں گے ڈپارٹمنٹس کی ڈپارٹمنٹس کیا ہوتے ہیں کیوں بنائے جاتے ہیں ان کو بنانے کی وجہ کیا ہوتی ہے تو آئیے آج کے لیکچر کا اوور ویو دیکھتے ہیں اور پھر ہم اس کو آگے لے کر چلتے ہیں پندرہویں لیکچر کا اوور ویو آپ کے سامنے ہے جو ہم آپ کو بتائیں گے ڈیفینیشن سے ہم شروع کریں گے کہ ڈپارٹمنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے رائٹ تو ڈیفینیشن ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی بتائی تھی لیکن اس لیکچر میں اس کو ذرا ریوائز کرنے کے لیے ریکیپ کرنے کے لیے دوبارہ بتائیں گے پھر ہم بتائیں گے بیسز کیا ہوتا ہے ڈپارٹمنٹلائزیشن کا کیا بنیاد ہے ڈپارٹمنٹلائزیشن کی کن بیسز پہ ہم ڈپارٹمنٹس بناتے ہیں اور کیوں بناتے ہیں اور ان کے فائدے کیا ہیں ان کے نقصانات کیا ہیں یعنی ہر جو ایک ڈپارٹمنٹ بنانے کی بنیاد ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے اور ہسٹوریکلی کیا رہی ہے آج کل کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں پھر ہم تھوڑا سا اتارٹی اور ڈیلیگیشن کی بات کریں گے ڈیلیگیشن کو ڈی سینٹرلائزیشن کے کانٹیکسٹ میں ہم دیکھیں گے رائٹ اتارٹی جب ہم نے ڈفرینٹ اسکولس آف تھاٹس کی بات کی تھی تو ہم نے بتایا تھا کہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے جس کو اتارٹی اینڈ پاور کہتے ہیں اس میں کچھ ہم نے اقسام بتائی تھیں کچھ ہم نے اس کے ڈفرینٹ اس کے جو تھے پہلو ڈسکس کیے تھے آج ہم اس کو ایک ذرا ڈفرینٹ کانٹیکس میں دیکھیں گے کیونکہ جو اتھارٹی اور پاور یعنی اختیارات جو ہیں وہ ادارے میں وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں وہ اس لیے اہمیت رکھتے ہیں کہ بغیر اختیارات کے بغیر کسی اختیار کے آپ کام نہیں کروا سکتے سو so ان تمام چیزوں کو ہم یعنی اتھارٹی کو ہم دیکھیں گے ڈی سینٹرلائزیشن کے یعنی ڈیلیگیشن کے حوالے سے ان چیزوں کو ہم دیکھیں گے تو آئیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ کی جو ہم نے ڈیفینیشن بتائی تھی اپنے پچھلے لیکچر میں اس کو تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ کس طرح سے ڈپارٹمنٹس بنائے جاتے ہیں تو پہلے تو آپ یہ ڈیفینیشن دیکھیے ڈپارٹمنٹس کی اور یہ وہی ہے جو ہم ریوائز کر رہے ہیں اس میں یہی بتایا ہے کہ ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ ایک خاص ایریا ہوتا ہے ایک کسی ایکٹیویٹی کا یعنی ایک کام کرنے کا جو ایک مخصوص ایریا ہے اس کو ہم یعنی جو ایکٹیویٹی سملر ہیں ان کو ہم ایک گروپ میں اکٹھا کر دیتے ہیں جب ہم ان کو ایک گروپ میں اکٹھا کر دیتے ہیں تو یا وہ اس کا نام ہم دیتے ہیں ڈپارٹمنٹ یا برانچ یا ڈویژن مختصر یہ کہ جو بھی activities when they are group together they are group in a department آپ اس کو کچھ بھی نام دے سکتے ہیں مطلب ڈپارٹمنٹ کہہ لیں ڈویژن کہہ لیں یا اس کو آپ برانچ کہہ لیں تو آج یہ ایک ڈیفینیشن ہے ہم اس سے دیکھیں گے کہ ہم جب کسی ادارے کی تشکیل دیتے ہیں جب اس کو ہم شکل دیتے ہیں تو ہم اس کی ابتدا کرتے ہیں سب سے پہلے یہ کلاسیفائی کرتے ہیں کہ کون کون سی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہوں گی اس کی مین ایکٹیویٹیز کیا ہوں گی اس ادارے کی یعنی اس کی جو جس مقصد کے لیے وہ ادارہ بنایا جا رہا ہے اس کے لیے اس کی ایک خاص جو ہے کام ہوں گے جو اس کو کرنے ہوں گے اور کچھ ایسے کام ہوں گے جو کہ سپورٹ کریں گے اس کے مین یا خاص کام کو تو کیا وہ بنیاد ہے جس پہ ہم ایک ادارے کو تشکیل دیں گے سب سے پہلے ڈپارٹمنٹلائزیشن بائی نمبر ہے اچھا ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ بتاتی چلوں کہ ڈپارٹمنٹلائزیشن کا ورڈ جو ہے وہ تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے کیونکہ عام زبان میں ڈپارٹمنٹلائزیشن استعمال نہیں کرتے ہیں ہم ڈپارٹمنٹس استعمال کرتے ہیں اس لیے تھوڑا سا یہ زبان کے حوالے سے تھوڑا سا عجیب لگتا ہے لیکن ڈپارٹمنٹلائزیشن اور بعض کتابیں جو ہیں اس کو ڈپارٹمنٹیشن بھی کہتی ہیں تو دونوں لفظ جو ہیں ان کا مطلب ایک ہی ہے اب ڈپارٹمنٹلائزیشن بائی نمبرز اس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہے اور یہ ایک بہت ہی پرانا طریقہ ہے ادارے کو اپنی ایکٹیویٹیز کو ایک گروپ کرنے کا آج کل اس کا استعمال جو ہے ماڈرن آرگنائزیشن میں بائی نمبر جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے جیسے کہ آپ اس سلائڈ پر دیکھ رہے ہیں کہ اس میں large number of people are put together under one manager supervise the work of those large number of people you know so اس میں جو مثال دی جاتی ہے جب بائی نمبر ہم آرگنائزیشنس کو ڈپارٹمنٹ میں لاتے ہیں تو اس کی مثال یوں ہے کہ پرانے زمانے میں جب فوج کو اکٹھا کیا جاتا تھا تو اس کو ایک تعداد میں کہ X number of people it could be hundred you know they will be functioning under one supervisor اور one manager so by number لوگوں کو یونٹس بنائے جاتے تھے اسی طرح سے انسکلڈ لیبر جو ہے یا سیمی اسکلڈ لیبر اس کو بھی ہم ایک گروپ میں یعنی اکٹھا کر دیتے بائی نمبر کے X number of people will work under a supervisor modern organisation میں بائی نمبر ڈپارٹمنٹلائزیشن نہیں ہوتی ہے کیوں نہیں ہوتی ہے اس سوال کا میں جواب آپ کو نہیں دوں گی اس سوال کا جواب آپ آخر میں جاننے کی کوشش کیجیے اس مومنٹ پہ میں آپ کو نہیں دوں گی کہ آج کل اداروں میں بائی نمبر ڈپارٹمنٹس کیوں نہیں بنائے جاتے یوں کیوں نہیں کہا جاتا کہ اس ڈپارٹمنٹ میں تیس لوگ کام کریں گے تو اس نمبر کی ماڈرن آرگنائزیشن میں جو جس نمبر کی بنیاد پر ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ نہیں بنائے جاتے بہرحال اس کو صرف اس لیے انٹروڈیوس کیا ہے یہاں پہ کہ آپ کو معلوم ہو کہ نمبر کی بنیاد پر بھی ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ کریٹ کیے جاتے ہیں دوسرا جو ایک ہے جس بنیاد پہ ڈپارٹمنٹ بنایا جاتا ہے یعنی پورا ادارہ بنا لیا آپ نے اور اس میں آپ نے مختلف شعبے آپ کہہ لیں آپ بنائیں گے تو یہ ایک شعبہ جس بنیاد پہ بنے گا اس کو کہتے ہیں بائی ٹائم تو بائی ٹائم جو ہے ڈپارٹمنٹلائزیشن اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے what the slide says is it is used in lower level of organisation where activities are group together on the basis of time یعنی ٹائم کی بنیاد پر جو کام ہے یا ایکٹیویٹیز ہیں اس کو شعبے کی شکل میں دیا جاتا ہے بنائی جاتی ہے اس میں اس کی مثال ٹائم کے ریفرنس سے وہ مثال ہوگی کہ جس میں کہا جائے گا کہ آپ لوگوں کو شفٹس میں کام کرائیں گے رائٹ اسٹیل فرنسز جو ہیں ان کو چوبیس گھنٹے چلنا چاہیے چوبیس گھنٹے لوگ کام نہیں کر سکتے کیونکہ ہیومن کیپیسٹی ہے کہ یہ ڈٹرمن کیا گیا ہے کہ آٹھ گھنٹے اگر مسلسل کام کریں تو you can get the best work out of people out of individuals یعنی افراد جو ہیں یا فرد جو ہے وہ آٹھ گھنٹے اگر کام کرے تو وہ بہتر طور پر اپنی کارکردگی جو ہے وہ ادارے کو دے سکتا ہے تو شفٹس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ جگہیں اداروں میں ایسی ہوتی ہیں یا کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ کام چوبیس گھنٹے چلتا ہے جب کام چوبیس گھنٹے چلتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مختلف لوگوں کو جو مختلف شفٹس میں کام کریں گے ان کو ٹائم کی بنیاد پر ایک شعبے کی شکل دے دی جائے تو یہ ایک طریقہ ہے اور بھی اسٹیل مل کی میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے یہ اور بھی بہت سے ایسے ادارے ہیں جو چوبیس گھنٹے کام کرتے ہیں اور وہ شفٹس میں آپ ان کو اس میں لوگوں کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں اور ان سے کام لیتے ہیں اب ہم اس کے دیکھیں گے کہ فائدے اور نقصانات کیا ہیں اگر ہم کسی بڑے ادارے کو مختلف شعبوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں اور ان کو ہم وقت کی بنیاد پہ کرتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہے سب سے پہلے فائدہ تو آبویس ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ services can be rendered beyond eight right this is what the slide سے services can be rendered beyond eight hours یعنی آٹھ گھنٹے سے زیادہ آپ کے جو آپ خدمت مہیا کر سکتا ہے وہ شعبہ وہ آٹھ گھنٹے یعنی چوبیس گھنٹے وہ کام کر سکتا ہے یعنی گڈس اگر ہیں تو وہ گڈس پروڈیوس کر سکتا ہے and if the services are provided it can be provided beyond eight hours تو سروسز میں آپ کے ذہن میں کیا چیز آتی ہے کہ سروسز کون سی ہوتی سروسز یہ ہوتی ہیں کہ جیسے ہاسپٹلس میں شفٹ ہیں رائٹ right? تو یہ ایک خدمت کا پہلو ہے اس میں اور نرسز جو ہیں وہ آن ڈیوٹی انہیں چوبیس گھنٹے رہنا چاہیے ایمرجنسی میں کسی وقت بھی کسی مریض کو ضرورت پڑ سکتی ہے تو آٹھ گھنٹے کی شفٹ ہوتی ہے سو ایک ادارہ جو ہے وہ چوبیس گھنٹے کام کرتا ہے اور گڈز اور سروسز جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے دوسری جو اس کی امپورٹینس ہے یا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی اکوپمنٹ یعنی جو بھی مشینری اس ادارے میں ہے وہ چوبیس گھنٹے استعمال ہو سکتی یعنی وہ آپ اس کو یوں کہیں کہ وہ بیکار نہیں رہتی کسی وقت it is fully utilised that particular machinery hospital میں ایسی مشینریز ہوتی ہیں جو کہ چوبیس گھنٹے مریضوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں تو وہ فلی یوٹیلائز ہوتی ہیں سو so, یہ اس کے دو اہم فائدے ہیں اگر آپ اپنے ادارے کو شعبے میں ڈیوائڈ کریں اور شعبے کی بنیاد جو ہے وہ ٹائم کے بیسس پر ہو اس کے نقصانات کیا ہیں ڈس ایڈوانٹیجز تو پہلا ڈس ایڈوانٹیج ہے lack of supervision lack of supervision کا کیا مطلب ہے کہ جب لوگ بیونڈ ایٹ آورس کرتے ہیں کام تو جو ورکرز ایٹ آورس سے زیادہ کام کرتے ہیں نرسز وہ اپنے ان کے جو سپروائزرز ہوتے ہیں وہ آٹھ گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کرتے they are not managers don't work for you know eight hours they can work ten hours but ان کی شفٹ نہیں ہوتی مینیجیریل لیول پہ شفٹ نہیں ہوتی ہے تو شفٹ لوور لیول پر ہی ہوتی ہے تو اس کا نقصان یہ ہے کہ بہت سے ورکرز جو ہیں ان کے سپروائزر اس وقت موجود نہیں ہوتے جس وقت وہ کام کرتے ہیں اور اس کا نقصان یہ ہے کہ دے are they may or they may not work according to the plan or according to the design of the job یا جس طرح سے جاب کی ڈیمانڈ ہے یا اس ایکٹیویٹی کی ڈیمانڈ ہے دے کین سلیک یا وہ ریلیکس کر سکتے ہیں تو سپرویژن جو ہے شفٹس میں کم ہو جاتا ہے اچھا دوسری جو اس میں چیز ہے وہ چیز ہے ٹائم کی اوور ٹائم کی there is increase of overtime rates ظاہری بات ہے جن لوگوں کو آپ آٹھ گھنٹے سے زیادہ کام کرنے کے لیے کہیں گے تو وہ آپ ان کو نارمل جو پے یا ویجز ہیں وہ تو نہیں پے کریں گے یہ این ممکن ہے جو ٹائم بیونڈ ٹائم کام کرتے ہیں ان کو آپ کو پیسے بھی زیادہ دینے پڑیں اور دینے پڑتے بھی ہیں اور اداروں میں اس طرح کی بہت سی سچویشن ہوتی ہیں جہاں پر بیونڈ ٹائم جو لوگ کام کرتے ہیں یعنی وقت سے زیادہ جو کام کرتے ہیں ان کو ادارے جو ہیں پیسے ایکسٹرا پے کرتے ہیں تو آپ کا جو بجٹ ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے اوور ٹائم کا بجٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو اگر آپ کی فوکس یہ ہے کہ آپ بجٹ ایکسپینڈیچر کو مینیمائز کریں تو پھر ظاہری بات ہے یہ ایک فائدہ نہیں یہ ایک نقصان ہے ادارے کے لیے اور کیونکہ آپ کا بجٹ اس سے انکریز ہو جاتا ہے سو so یہ فائدے ہیں اگر ہم یا نقصانات ہیں یا فائدے ہیں آ, اس بیسس پہ جب ہم شعبے کو تشکیل دیں گے ٹائم کی وقت کی بنیاد پر اگر ہم کسی شعبے کو تشکیل دیں گے اب آتی ہے ہماری جو تھرڈ ٹائپ آف ڈپارٹمنٹیشن ہے یا تیسری جو قسم ہے جس بنیاد پر ہم شعبے ایک ادارے میں مختلف شعبے بنائیں گے تو تیسری بنیاد ہے function function it is the grouping of activities in accordance with the function of the enterprise and it is called functional departmentalisation یعنی فنکشنل بیسس پہ جب آپ اس کو شعبے کو تشکیل دیں گے اور فنکشنز کیا ہوتی ہیں کوئی بھی ادارہ ہو اس میں جو شعبے مختلف چند ایک جو ہیں وہ اہم فنکشنز ہیں رائٹ اہم فنکشنز میں سے کوئی بھی ادارہ ہو بجٹنگ اس کی ایک اہم فنکشن ہے یعنی any organisation that is providing either goods or services it has to do its budgeting it has to manage its finance it has to decide from where the money is going to come and how it will be spend تو ایک جو بجٹنگ ہے وہ کسی بھی چاہے وہ پبلک سیکٹر میں ہے یا پرائیویٹ سیکٹر میں ہے کسی بھی ایریا میں ہے بجٹنگ ایک اہم فنکشن ہے دوسری فنکشن جو کوئی بھی ادارہ پرفارم کرتا ہے وہ اس کی ہے پروڈکشن یعنی it produce something there is جب ہم نے سسٹمس کی بات کی تھی سسٹمس تھیئری کی تو ہم نے ایک ورڈ استعمال کیا تھا input transformation and output تو جو ٹرانسفارمیشن کا پہلو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی ان پٹس لیتے ہیں تو آپ ان پٹس کو کیا پروسیس کرتے ہیں کنورٹ کرتے ہیں ان پٹس کو to form and output نا output could be good or a service رائٹ یا وہ کوئی چیز ہو سکتی ہے یا وہ کوئی سروس ہو سکتی ہے چیز میں پروڈکٹس آ جاتے ہیں ٹینجیبل پروڈکٹس آ جاتے ہیں اور سروسز میں آ جاتے ہیں یعنی ہیلتھ سروس ہے ڈاکٹر کی فیسلٹی ہے میڈیکل فیسلٹی ہے یہ سروسز میں آ جائے گا اگر آپ law and order government provide کر رہی ہے تو that is again a service that is being provided by so services آ جاتی ہیں سو پروڈکشن ہے چاہے وہ پروڈکشن ٹینجبل ہے پروسیسنگ ہے input converted into output جو کنورژن پروسیس ہے دیٹ از پروڈکشن چاہے وہ سروسز کنورٹ uh, ہو رہی ہیں یا پروڈکٹس کنورٹ ہو رہے ہیں there is a conversion process in every organisation جو uh, اور uh, اہم فنکشن کسی آرگنائزیشن کی ہے وہ ہے سیلنگ اب جو پرائیویٹ آرگنائزیشن میں لوگ ہوں گے یا پرائیویٹ آرگنائزیشن ہوگی وہ اپنی جو سروسز ہے یا جو اپنا آؤٹ پٹ ہے اس کو وہ سیل کرتی ہے رائٹ right? تو لیکن جو گورمنٹ ہے وہ سیل نہیں کرتی it deliver it charges indirectly when it is when people are paying taxes but it is providing it is delivering so ہم یہاں جس چیز کی بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ ڈپارٹمنٹلائزیشن فنکشن کے حساب سے یا فنکشن کی بنیاد پر یعنی جو اہم اس کی ڈیوٹیز کہہ لیں آپ ہیں اس بنیاد پر بھی ڈپارٹمنٹ کی ڈپارٹمنٹلائزیشن ہوتی ہے اور یہ بہت کامن ہے کہ فنکشنل بیسس کے اوپر ڈپارٹمنٹلائزیشن کی جائے اب یہ آپ کے سامنے ایک آرگنائزیشن چارٹ ہے اور یہ آرگنائزیشن چارٹ یہ السٹریٹ کر رہا ہے کہ فنکشنز کی بنیاد پر کس طرح سے ایک آرگنائزیشن کو شعبوں میں ڈیوائڈ کیا یا تقسیم کیا ہوا ہے اگر آپ اس چارٹ کو بغور اس کو دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس میں جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ یہ مثال یہاں میں بتاؤں ایک پرائیویٹ ادارے کی مثال ہے کہ مارکیٹنگ کا شعبہ ہو سکتا ہے انجینئرنگ کا شعبہ ہو سکتا ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ یہ ادارہ جو ہے یہ کوئی انجینئرنگ یعنی یہاں پہ پلانٹ اور مشینری ہے جس کے لیے آپ کا ایک انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے دوسرا ہے پروڈکشن ہے جہاں پہ ایکچولی کوئی پروڈکٹ جو ہے بن رہا ہے اور تیسرا ہے فائنینس ڈپارٹمنٹ سو یہ ایک فنکشنز ہیں جو یہ ادارے اہم فنکشنز ہیں اور اس بنیاد پر اس ادارے میں شعبے جو ہیں میں اس ادارے کو تقسیم کیا گیا کوئی بھی یہ ادارہ ہو سکتا ہے پبلک سیکٹر کا اگر ہو اور آپ کو آپ ریکال کریں پبلک سیکٹر میں جب ہم نے ڈویژن یعنی منسٹری اور ڈویژن کی مثال دی تھی تو وہاں پر آپ نے دیکھا تھا کہ جو سیکرٹری ہے اور پھر سیکرٹری کے نیچے بجٹنگ کا ایک سیکشن تھا ایکسپینڈیچر کا تھا تو فنکشنز کے حساب سے گورنمنٹ بھی بہت سے اداروں کو یعنی اتنا یہ کامن ہے کہ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں فنکشنل بیسس کے اوپر شعبے جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں اب ہم اس کے فوائد اور نقصانات دیکھیں گے کیا ہیں فنکشنل بیسس پہ تو پہلا اگر آپ اس کا فائدہ دیکھیں وہ یہ ہے کہ is logical reflection of functions it is a logical reflection of functions یہ بہت ہی لاجیکل ہے کامن سینس کو اپیل کرتی ہے کہ کوئی بھی ادارہ اپنے شعبوں کو اس بنیاد پر اس کی تشکیل دے سو so ایک تو یہ اس کا فائدہ ہے کہ it appears to be logical دوسرا جو ہے اس کا maintenance power of major functions یعنی جو اس کی جو بھی میجر ایکٹیویٹیز ہیں یا جو بھی میجر فنکشنز ہیں اس کی پاور کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک جگہ پہ یہاں پہ پاور آف اسپیشلائزیشن کی بات ہو رہی ہے یعنی اگر آپ ایک طرح کے شعبے کی ایکٹیویٹیز کو یکجا کر دیں گے اور اس کی سب ایکٹیویٹیز جیسے کہ پچھلی سلائیڈ میں آپ نے دیکھا ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیں گے تو اس کی کانسنٹریشن ہو جائے گی لوگ کام بہتر طور پہ کر سکیں گے یعنی وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اسکیٹرڈ نہیں ہے ود ان دی آرگنائزیشن تو اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے تیسرا فائدہ ہے اٹ سمپلیفائز ٹریننگ یعنی جو ٹریننگ ہے تربیت تربیت کس کی ان لوگوں کی جو اس شعبے میں کام کر رہے ہیں ظاہری بات ہے کوئی اچھا کوئی بھی ادارہ ہوگا وہ اپنے جو افراد وہاں اس شعبے میں کام کر رہے ہیں ان کو وہ تربیت اس سینس میں دے گا کہ اگر کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے یا کوئی نیا علم ہے جس کا فائدہ اس شعبے کو ہے تو وہ یہ بہتر سمجھے گا کہ اس وہاں کے لوگوں کو تربیت دے تو جو ایک طرح کا کام کرتے ہیں لوگ ان کو ایک جگہ پہ آپ اکٹھا کر کے یکساں سی تربیت جو ہے وہ دے سکتے ہیں یعنی ایک طرح کی ٹریننگ آپ دے سکتے ہیں تو یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہے فائنلی جو اس کا ایک ایڈوانٹیج ہے وہ ہے tight control on the top tight control on the top that it is easy to manage of the department of the organisation put the activities in a department in one place right so it is much easy to have a control control كس سینس میں استعمال ہو رہا ہے ہم بات کریں گے کنٹرولنگ کی لیکن یہاں پہ کنٹرول اس مختصر یہاں پہ میں آپ کو اس طرح سے ایکسپلین کروں گی کنٹرول کا یہاں پہ مطلب ہے کہ جو اس شعبے کو مقاصد دیے گئے یعنی جو اس کو آبجیکٹو دیے گئے ہیں اوپر سے جو بھی آئے ہیں وہ شعبہ جو ہے ان آبجیکٹوس کو ویسے ہی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جیسے کہ پروسیجرز میں بتایا گیا جیسے کہ لیڈ ڈاؤن سسٹمز میں بتایا گیا یعنی کوئی اس میں سے ڈیویٹ نہیں کر رہا تو کنٹرول اس سینس میں ہم یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں کہ ہر کوئی جس طرح سے کام کو بتایا گیا ہے وہ اس طرح سے کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو کنٹرول جب ایکٹیویٹیز ایک جگہ پہ ہو جائیں گی تو ان کو مینج کرنا جو ہے وہ زیادہ آسان ہوتا ہے اب ہم دیکھیں گے ڈس ایڈوانٹیجز یعنی ڈس ایڈوانٹیجز جو ہیں وہ فنکشنل پارٹمنٹلائزیشن کے وہ کیا ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چیز جو اس میں بتائی جا رہی ہے کہ اٹ ریڈیوس کوآڈینیشن کس طرح سے کوآڈینیشن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے جب لوگ اپنے ڈپارٹمنٹ میں اپنے یکساں قسم کا کام کرتے ہیں یعنی اگر کوئی مارکیٹنگ کے شعبے میں ہے تو وہ مارکیٹنگ کا ہی کام کر رہا ہے اگر وہ پروڈکشن میں ہے تو وہ پروڈکشن کا ہی کام کر رہا ہے رائٹ اور اسی طرح سے اگر میں گورمنٹ کی مثال دوں کہ جو بجٹنگ میں ہے وہ بجٹنگ کا ہی کام کر رہا ہے تو جب لوگ ایک ہی طرح کا اسپیشلائزڈ کام کرتے ہیں تو جو ادارے کے باقی شعبے ہوتے ہیں اس میں ان کا آپس میں اتنا رابطہ نہیں ہوتا تو اس میں کوآڈینیشن یعنی جو رابطے کی جو ہے کمی واقع ہو جاتی ہے جب آپ ڈپارٹمنٹ ادارے کو اس بیسس پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں فنکشنس کے بیسس پہ تو it reduce coordination among functions یہ ایک اس کا پہلا نقصان ہے دوسرا ہے slow adaptation to changing environment اب اس میں بھی یہی چیز ہے کہ جو ادارہ ہے اس میں جو شعبہ ہے اس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں چونکہ وہ اپنا کام ہی کر رہے ہیں اور ایک سا کام کر رہے ہیں اور اتنے عادی ہو جاتے ہیں کام کرنے کے کہ اگر کوئی تبدیلی آتی ہے تو وہ نئی تبدیلی میں اپنے آپ کو ڈھال نہیں سکتے یعنی اڈیپٹ نہیں کر سکتے یہ ایک اس کا نقصان ہے یہ ریپیٹیو جابس ہوتے ہیں اس کو کنٹینیوسلی کرتے چلے جاتے ہیں اور وہ اتنے عادی ہو جاتے ہیں اس ریپیٹیو جاب کے کہ وہ اس اپنے جب کوئی نئی تبدیلی آتی ہے اس کو وہ اڈیپٹ نہیں کر سکتے اس کو تبدیلی کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں تیسرا جو اس کا نقصان ہے لمٹس ڈیولپمنٹ آف مینیجرس یعنی یہ سلو اڈیپٹیشن سے ہی نکلتا ہے that it limits development of managers جو لوگ ایک ہی طرح کا کام لمبے عرصے تک کرتے رہیں ان کے لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی نئی چیز کو یا اپنے ہی شعبے میں کسی چیز کو نئے طریقے سے کریں so there is limit to the development یعنی پرسنل ڈیولپمنٹ جو ہے اس میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے تو اس میں اوور آل ہم کیا چیز دیکھ رہے ہیں جو ہماری اس میں فنکشنل بیسس پر ہے اس میں جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ فنکشنل بیسز جو ہے it's a kind of a specialisation اور جب بہت زیادہ اسپیشلائز لوگ کام کرنے لگ جائیں تو یہ اس کے نقصانات ہوتے ہیں جو آپ کو بتائے گا یہ تین اہم نقصانات ہوتے ہیں اور ہم آگے اور بھی بتائیں گے کہ کس طرح کے ان کے جو ہیں اثرات پڑتے ہیں کام کے اوپر جب لوگ ایک ہی طرح کا کام کافی طویل عرصے تک کرتے رہیں اب ہم دیکھیں گے departmentalization by geography departmentalization by جغرافی کا مطلب ہے کہ بائی ٹیریٹری یعنی بائی ایریا کچھ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ آرگنائزیشنس کی بہت زیادہ ہوتی ہیں انہوں نے مختلف ریجنز میں پہنچانی ہوتی ہیں یہاں پہ جو مثال دی ہے آپ کے سامنے اگر آپ گورمنٹ کی مثال لیں کسی گورمنٹ کے ادارے کو دیکھیں تو وہ مثال دی گئی ہے الیکٹرسٹی اور گیس یہ ایسی دو فیسلٹیز ہیں جو ملک کے ہر حصے میں پہنچانا حکومت کا کام ہے فرض ہے اور پہنچائی بھی جاتی ہیں بعض دفعہ بہت ریموٹ ایریاز میں اگر بلوچستان کا ایریا ہے تو اس کا آفس اگر اسلام آباد میں ہے یا آفس کراچی میں ہے تو یہ ضروری ہوگا کہ جہاں پر وہ فیسلٹی پہنچائی جا رہی ہے اس کا آفس بھی وہاں پر ہو جاگرفی کی بیسس پہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ بھی اپنی ایکٹیویٹیز کو ڈیوائڈ کرتی ہیں ڈفرینٹ ریجنس میں کچھ ریجنل بیسز ہوتے ہیں کچھ کنٹری بیسز ہوتے ہیں بہت سی ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں آج کل پاکستان میں بھی کام کر رہی ہیں بہت سے پروڈکٹس اور بہت سی سروسز پرووائڈ کرتی ہیں تو یہ جو پروڈکٹس اور سروسز یہ پرووائڈ کر رہی ہیں ان کے ہیڈ آفیسز جو ہیں وہ کسی بھی بڑے ملک کے مین سٹیز میں ہو سکتے ہیں لیکن ان کے جو سب آفیسز ہیں ریجنل آفیسز ہیں مثال کے طور پہ اگر کوئی ملٹی نیشنل کمپنی اپنا پروڈکٹ ساؤتھ ایشیا ریجن میں مہیا کر رہی ہے تو وہ ممکن ہے کہ اس کا آفس جو ہے وہ سری لنکا میں ہو یا پاکستان میں ہو یا کسی بھی نیبرنگ کنٹری میں اس کا آفس ہو سکتا ہے اور اس کے سب آفیسز جو ہیں وہ پھر مختلف کنٹریز میں ہوں گے تو یہ ملٹی نیشنل یعنی پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اور پبلک سیکٹر میں بھی یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اہم طریقہ ہے جس بنیاد پر شعبوں کو تشکیل دی جاتی ہے جاگرفی کے بنیاد پہ یا ٹیریٹری کی بنیاد پر شعبوں کو شعبوں کی تشکیل دی جاتی ہے تو اب ایک آرگنائزیشن چارٹ کے ذریعے آپ کو اس چیز کی مزید وضاحت ہو جائے گی کہ کس طرح سے جغرافیکل بیسس پہ شعبوں کو شکل دی جاتی ہے یہ ایک آرگنائزیشن چارٹ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح سے مختلف ریجنس کو کور کیا گیا ہے اس میں دیکھیں کہ مارکیٹنگ ہے پرچیزنگ ہے اور اس کے نیچے ویسٹرن ریجن دیا ہے ساؤتھ ویسٹرن ریجن دیا ہے سینٹرل ریجن دیا ہے ساؤتھ ایسٹرن ریجن دیا ہے ایسٹرن ریجن دیا ہوا ہے یعنی پورے علاقے کو جہاں جہاں سروسز پرووائڈ کرنی ہیں ان کو ریجنز میں ڈیوائڈ کر دیا ہے اور اس کے اس کے جو فائدے ہیں وہ ابھی ہم دیکھیں گے اور آپ اس میں ایک مزید جو اس آرگنائزیشن چارٹ میں آپ چیز دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جہاں پہ انجینئرنگ ہے پروڈکشن ہے اکاؤنٹنگ ہے سیلز ہے یہ فنکشنل بیسز پر ہیں رائٹ right? اور جو سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں وہ ریجنل بیسس پر ہیں سو so, ریجنز ایک طرح سے انڈیپینڈنٹ تصور کیے جاتے ہیں اب آپ ان کے فائدے دیکھیں کہ ان کے فائدے کیا ہیں اگر ہم ریجنل بنیاد پر کسی شعبے کو تشکیل دیتے ہیں تو پہلا اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایمفس آن لوکل مارکیٹ یعنی لوکل مارکیٹ جس ریجن میں اگر ویسٹرن ریجن میں ایک سروس پرووائڈ کی جا رہی ہے تو لوکل مارکیٹ کو اس کا فائدہ ہے لوکل مارکیٹ کو یوں فائدہ ہے بہت سے فائدے ہو سکتے ہیں ایک فائدہ تو آبویس ہے اور وہ فائدہ ہے کہ لوگوں کو سروس یا جو پروڈکٹ ہے وہ آسانی سے مل رہا ہے دوسرا جو اہم فائدہ ریجنل بیسس پہ شعبے کو تشکیل دینے سے ہوتا ہے وہ فائدہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو جابس ملتی ہیں نئے جابس جو ہیں اس علاقے میں کریٹ ہوتے ہیں یہ ایک اکنامک فائدہ ہوتا ہے جب لوگوں کو جابس ملتی ہیں تو ان کی انکمز بڑھتی ہیں اور انکمز بڑھتی ہیں تو پھر مارکیٹ جو ہے وہ پروڈکٹس کی اور سروسز کی وہ ایکسپینڈ کرتی ہے تو اس کا فائدہ جو ہے لوکل لیول پر جب ریجنل آپ بیسس پہ تشکیل دیتے ہیں کسی بھی شعبے کو تو لوکل لیول پہ اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے دوسرا جو اس کا فائدہ ہے اٹ امپرووز کوآرڈینیشن کوآرڈینیشن کس طرح سے امپروو ہوتی ہے امپروو اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ تمام جو فنکشنل چیزیں ہیں فنکشنل ایکٹیویٹیز ہیں آرگنائزیشن کی وہ آپ اسی ریجن پہ لے آتے ہو تو وہیں پہ کوآڈینیشن جو ہے وہ بہتر طور پہ اس کی بہتر طور پر ہوتی ہے کوآرڈینیشن ڈفرینٹ فنکشنس کی بھی جو ہے سو so یہ اس کا دوسرا فائدہ ہے اس کا تیسرا فائدہ ہے فیس ٹو فیس کمیونیکیشن یعنی فیس ٹو فیس کمیونیکیشن بہت اہم ہے کمیونیکیشن یعنی رابطہ پیغام رسائی جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آسانی سے ہو جاتی ہے تو یہ face to face face to face communication جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے آج کل آپ یہ سوال کریں گے کہ آج کل کے دور میں فیس ٹو فیس کمیونیکیشن جو ہے آرگنائزیشنس میں وہ بہت کم ہو گیا ہے کس وجہ سے بہت کم ہو گیا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت سی چیزیں جو آپ فیس ٹو فیس انفارمیشن پہنچانا چاہتے ہیں وہ چند سیکنڈ میں وہ انفارمیشن ایک فرد سے دوسرے فرد تک یا ایک ادارے سے دوسرے ادارے تک پہنچ جاتی ہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس کا بہت فائدہ ہے اس کا کچھ نقصان بھی ہے کچھ ریپڈ ٹرانسمیشن آف انفارمیشن جو ہے اس کے فائدے بھی ہیں اور نقصان یہ ہے کہ فیس ٹو فیس کمیونیکیشن جو ہے وہ کم ہو گیا اور فیس ٹو فیس کمیونیکیشن جو ہے اس کی اہمیت آج بھی despite all this technological improvement is very important اب اس کے نقصانات کیا uh, جو ریجنل بیسس پہ اگر ہم ڈپارٹمنٹس کو یا اداروں کو تشکیل دیں گے تو اس کے نقصانات کیا ہیں اس کا پہلا نقصان ہے جو آپ سلائیڈ پر دیکھ رہے ہیں پرابلمز آف کنٹرول یعنی کنٹرول اسی سینس میں جس سینس میں ابھی آپ کو ڈیفائن کیا تھا کہ جب ڈسٹینس زیادہ ہو جاتا ہے جیوگرافیکل ڈسٹینس فزیکل ڈسٹینس زیادہ ہو جاتا ہے تو آرگنائزیشنس کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ مشکل ہے یہ کہ وہ واقعی وہ آبجیکٹیوز پورے کر رہی ہیں جو کہ آبجیکٹوز اگریڈ اپون آبجیکٹوز ہیں اور اسی طریقے سے کر رہے ہیں جس طرح سے جس طرح سے اگری کیا ہوا ہے تو آپ یہی سوال اٹھے گا کہ آج کل کے دور میں شاید یہ پرابلم آف کنٹرول جو ہے وہ اتنا زیادہ نہ ہو لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو فیس ٹو فیس کمیونیکیشن یا فزیکلی چیزوں کو دیکھنے میں بات ہے وہ دور سے آپ اس چیز کو اس طرح سے نہیں دیکھ سکتے یعنی جو چیز آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھتے ہیں اور جو چیز آپ تصویر میں دیکھتے ہیں وہ بہت فرق ہوتا ہے اس میں سو so, اسی طرح سے اگرچہ technology has help lot in managing many matters but the face to face the importance of face to face and physically seeing the things has not reduced یعنی جب تک آپ کسی چیز کو ذاتی طور پہ خود جا کر نہ دیکھیں آپ کو اگر کوئی صرف بتا دے تو وہ بات ویسی نہیں ہوگی جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو سو پرابلم آف کنٹرول تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہے جب آپ ڈپارٹمنٹس کو جوگرافکلی uh, بنیادوں پر uh, یا ٹیریٹوریل بنیادوں پر تشکیل دیتے ہیں دوسرا جو اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے that it requires more human capital کس طرح سے آپ کہیں گے کہ مور ہیومن کیپیٹل ریکوائرڈ ہے یعنی آپ کو زیادہ لوگ چاہیے ظاہری بات ہے جب آپ ادارے کو مختلف ریجنز میں ڈیوائڈ کریں گے اور ان کو شعبوں کو تشکیل دیں گے تو آپ کو اس شعبے کے لیے زیادہ لوگ چاہیے ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو شعبے آپ تشکیل دے رہے ہیں ان کو ہم اس بنیاد پر دے رہے ہیں کہ وہ ایک سیلف کنٹینڈ یونٹ ہے یعنی ایک شخص سے کام نہیں چل رہا وہاں پہ آپ کو ایک کے بجائے تین چار یا پانچ یا ہو سکتا ہے زیادہ لوگ جو ہیں وہاں پر دینے پڑے تو آپ کو ضرورت پڑتی ہے زیادہ افراد کی ہیومن کیپٹل زیادہ افراد کی ضرورت پڑتی ہے اور اس سے ظاہری بات ہے جب آپ زیادہ لوگ ہائر کریں گے تو بجٹ بھی اس سے افیکٹ ہوتا ہے تیسری چیز ہے میکس مینٹیننس مور ڈیفیکلٹ یہ لنکڈ ہے پہلے مسئلے سے جہاں پہ کنٹرول کا مسئلہ ہے وہاں پہ مینٹیننس کا مسئلہ بھی ہے یعنی پہلی بات یہ ہے کہ کنٹرول کرنا مشکل ہے کیونکہ فزیکلی دیکھنا مشکل ہوتا ہے اس جگہ پہ پہنچنا جہاں پہ وہ آپ نے ڈپارٹمنٹ بنایا ہے تو مینٹیننس کا پرابلم بھی ہو سکتا ہے مینٹیننس کا پرابلم اس صورت میں ہے کہ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے مینٹیننس یا انجینئرنگ سروسز جو ہیں وہ اگر آپ نے ابھی بھی سینٹرلائزڈ رکھی ہیں تو پھر اس کو اور کہیں کوئی پلانٹ یا مشینری جو ہے کسی ڈفرنٹ جغرافیکل ریجن میں ہے تو اس کو مینٹین کرنا جو ہے اس پلانٹ کو یا مشینری کو مشکل ہوگا تو یہ اس کا ایک تیسرا نقصان ہے اگر ہم شعبوں کو تشکیل دیں جغرافیکل بیسس پہ یہاں میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ بعض دفعہ اداروں کی ایک ضرورت ہو جاتی ہے کہ شعبوں کو تشکیل دی جائے جغرافیکل بیسس پہ کیونکہ مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے لوگوں کو سروسز لوکل لیول پہ اس جگہ پہ پہنچانی ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس بنیاد پر اپنے شعبے کو تشکیل دیں چاہے اس کے آپ ظاہری بات ہے دیکھیں گے کہ اگر اس کے فوائد زیادہ ہیں اور نقصانات کم ہیں تو ظاہری بات ہے فیصلہ اس حق میں جائے گا کہ شعبے کو تشکیل دی جائے جیوگرافیکل بیسس پہ اب ہم دیکھیں گے کسٹمر ڈپارٹمنٹلائزیشن جو ہے اس بنیاد پر کہ یہ ایک اور طریقہ ہے جس سے شعبے کو تشکیل جاتی تشکیل دی جاتی ہے customer based departmentalization customer based departmentalization is grouping of activities so that these reflect primary interest of the customers in a variety of enterprise یہاں پہ انٹرپرائز کا مطلب ہے ادارہ یہ کوئی نیا ورڈ نہیں ہے بعض دفعہ یہی الفاظ جو ہیں آرگنائزیشن انٹرپرائز یہ انٹرچینجبلی استعمال ہوتے ہیں تو کسٹمرز یعنی جو کلائنٹس ہیں یا جو اس ادارے سے گڈس یا سروسز حاصل کرتے ہیں وہ اس کے کسٹمرز ہیں جو اس کے یوزر ہیں اس کی فیسلٹی کے یوزر ہیں ان کو ہم کسٹمر کہتے ہیں تو اس بنیاد پر بھی کئی جو ہیں ادارے جو ہیں شعبے بناتے ہیں کہ اگر ان کے مختلف طرح کے کسٹمرز ہیں کلائنٹس ہیں تو وہ علیحدہ علیحدہ اس کے ڈپارٹمنٹس جو ہیں بناتے ہیں عام طور پہ اس طرح کے جو شعبوں کی تشکیل دی جاتی ہے وہ بینکنگ سیکٹر میں دی جاتی ہے تو یہ اب آپ کو ایک سلائیڈ دکھاتے ہیں اس میں کسٹمرس کی بنیاد پر جو شعبہ تشکیل دیا ہوا ہے وہ آپ کو آپ سے دیکھیں گے تو آپ کو اس سے آئیڈیا کلیئر ہو جائے گا اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک اگین آرگنائزیشنل چارٹ ہے اور اس آرگنائزیشنل چارٹ میں جو ہم نے دکھانے کی یا السٹریٹ کرنے کی کوشش کی ہے وہ مختلف طرح کے کسٹمرز ہیں کون سے کسٹمرز ہیں بینکنگ کا شعبہ ہے corporate banking institutional banking real estate loans اور ایگریکلچرل بینکنگ یعنی یہ تین طرح کے مختلف کسٹمرز ہیں انسٹیٹیوشنل کسٹمرز بینک کے کون سے ہوتے ہیں کچھ ادارے جو بینک سے قرضہ جات لیتے ہیں یعنی ادارے بھی قرضہ لیتے ہیں فرد یعنی انڈیویجولس بھی قرضہ لیتے ہیں تو انسٹیٹیوشنل بینکنگ میں وہ لوگ آئیں گے جو کسی ادارے سے بلونگ کرتے ہیں اور ادارہ جو ہے یعنی ایک ادارہ جو ہے دوسرے ادارہ یعنی ایک ادارہ وہ بینک سے لون لیتا ہے تو وہ انسٹیٹیوشنل ان کے لیے ایک انہوں نے علیحدہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کھول دیا ہے یہ کسی بینک کی مثال دی گئی ہے دوسرے جو اس میں دی گئی ہے real estate loans real estate loans کیا ہوتے ہیں کسی نے جائیداد خریدنی ہے اس کے لیے اس کو یا پراپرٹی خریدنی ہے جائیداد گھر اپنا گھر خریدنا ہے یا کوئی کمرشل بلڈنگ لینی ہے اور کسی طرح کا اپنا کچھ اور اسکول مثال کے طور پہ کھولنا ہے تو اس کے لیے اس نے بلڈنگ پرچیز کرنی ہے تو یہ تمام اس زمرے میں آ جائیں گے ریئل اسٹیٹ کے تو پراپرٹی جہاں پہ پراپرٹی کی ڈیلنگ ہے وہاں پہ اگر بینک سے لون لینا ہے تو بینک نے ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے لیے قائم کیا جس کے جس کا نام ہے ریئل اسٹیٹ لونز یعنی جس شخص نے بھی جائیداد خریدنے کے لیے لون لینا ہے وہ اس ڈپارٹمنٹ میں آ جائے گا اب تیسرا جو اس میں ہے ایگریکلچر بینکنگ ایگریکلچر جو ہے اگین بہت ہی ایک اسپیشلائزڈ ایریا ہے اور نیچر آف لونز جو ہے وہ مختلف ہوگی اب سوال یہ اٹھتا ہے آپ کے ذہن میں آئے گا کہ کیوں جو ہے بینک نے علیحدہ علیحدہ کسٹمرز کے لیے علیحدہ علیحدہ شعبے کھول دیے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اب دیکھیں کہ یہ آپ خود اس بات پہ غور کریں کہ جو ایگریکلچر لون ہے اور جو پراپرٹی لون ہے وہ بالکل مختلف ہے کیوں مختلف ہے کہ جو ایگریکلچر لون ہوتا ہے وہ شارٹ پیریڈ کے لیے ہوتا ہے مختصر عرصے کے لیے لیا جاتا ہے مختصر عرصہ یہ ہے کہ آپ نے جس جو فصل لگانے کا پیریڈ ہے جو وقت ہے آپ اس پیریڈ کے لیے لون لیتے ہو کس چیز کے لیے کھاد لینی ہے یا آپ نے بیج لینا ہے تو وہ شارٹ ٹرم لون ہوتے ہیں تو ان کی نیچر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے اس کے برعکس پراپرٹی کا آپ دیکھیں یہ لانگ ٹرم لونز ہوتے ہیں ان کی ڈیوریشن زیادہ ہوتی ہے اس میں جو لیگل میٹرز ہیں وہ جو ایگریکلچر سے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں چونکہ یہ لونز اسپیشلائزڈ ہیں اس لیے جو بینکنگ سیکٹر ہے وہ اپنے مختلف کسٹمرز کے لیے علیحدہ شعبے جو ہیں وہ رکھتے ہیں سو so, اس بنیاد پر کچھ آرگنائزیشنس خاص طور پہ بینکنگ سیکٹر جو ہے وہ جو ہے علیحدہ شعبے جو ہے وہ قائم کرتے ہیں اب اس کے فائدے کیا ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہم نے کہا کہ ہمارے ایک کا فائدہ بتائیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہے اس کا پہلا فائدہ یہ ہے it encourages concentration on customer needs آبیس آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ جو کسٹمرس کی ضرورت ہے اس کے اوپر اس کا فوکس ہوتا ہے یعنی پورا دھیان جو ہوتا ہے توجہ جو ہوتی ہے وہ جب آپ ایک علیحدہ شعبہ قائم کر دیتے ہیں تو آپ کی پوری توجہ اس ڈپارٹمنٹ کی کسٹمرس کی ضرورت کے اوپر ہوتی ہے تو یہ ایک یعنی you treat your customers as special and it encourages that so یہ ایک اس کا فائدہ ہے دوسرا اس کا فائدہ ہے کسٹمر سیٹسفیکشن کسٹمر سیٹسفیکشن کے جو کسٹمر ہے وہ مطمئن رہتا ہے جب آپ کسٹمر کو ایک خاص توجہ کے ساتھ اس کی ضرورت کے مطابق آپ اس کو ڈیل کرو گے تو جو آپ کا کسٹمر ہے جو کلائنٹ ہے وہ ایک مطمئن جائے گا the customer will be happy وہ خوش رہے گا اس بات پہ کہ اس کو ایک اچھا ٹریٹمنٹ ملا تو یہ اس کا دوسرا فائدہ ہے اس کا تیسرا فائدہ ہے develops expertise in customer area اب آپ دیکھیں کہ جو ایگریکلچر لون سے ڈیل کر رہے تھے اور جو ریئل اسٹیٹ سے کر رہے تھے اور جو انسٹیٹیوشنل سے کر رہے تھے وہ ان کی ایک اپنی اسپیشلائزیشن ہو جاتی ہے بن جاتی ہے اس لیے کہ جو ایگریکلچر لون دے رہا ہے کیونکہ ایگریکلچر کی ضرورت علیحدہ ہے اور ریئل اسٹیٹ کی علیحدہ ہے تو اس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی اپنی اپنی ایکسپرٹیز جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے تو یہ اس کے فائدے ہیں نمبر ون کسٹمر جو ہے مطمئن رہتا ہے کسٹمر کو توجہ ملتی ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی بھی ایکسپرٹیز اس میں ڈیولپ ہو جاتی ہے وہ بھی اس ایریے کے ایکسپرٹ بن جاتے ہیں اب اس کے نقصانات کیا ہیں وہی مسئلہ پرانا کوآڈینیشن کا کہ جو ایگریکلچر لون دے رہا ہے اور اس شعبے میں کام کر رہا ہے اور جو ریئل اسٹیٹ میں ہے یا جو انسٹیٹیوشنل لونز دے رہا ہے ان کا آپس میں کتنا رابطہ ہے یعنی کیا وہ آپس میں کوآڈینیٹ کرتے ہیں تو مسئلہ آ جاتا ہے کوآڈینیشن کا آپ ایک ہی ادارے میں کام کر رہے ہیں لیکن آپ اپنے ہی اسپیشلائز ایریا میں کام کر رہے ہیں so coordination is difficult the disadvantage is that the is difficult دوسری جو اس اس کے کا نقصان ہے وہ ہے underutilization of facilities and labour specialized workers in customer group اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی جو فیسلٹیز ہیں ادارے کی وہ پوری طور پہ پور, پوری طرح سے پورے طور پر استعمال نہیں ہوتی ہیں آ, مثال کے طور پہ جو فیسلٹیز آپ کہہ لیں آ, یوں کہہ لیا جائے کہ جو فیسلٹیز کسٹمرز کے لیے رکھی گئی ہے ادارے میں اور اس میں بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں یا ایگریکلچر کے لیے رکھی گئی ہے تو وہ پوری طرح سے استعمال نہیں ہو سکتی اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ مثال کے طور پر کہ ایک وہیکل ہے جو جس جو ڈپارٹمنٹ ایگریکلچر لون دے رہا ہے وہ استعمال کرتا ہے اور اس وہیکل کا یعنی اس ٹرانسپورٹ کا مقصد یہ ہے کہ جب فارمر بینک سے لون لے لیتا ہے تو بینک کا کوئی فرد فزیکلی جا کے اس فارمر کے لینڈ کو دیکھتا ہے جہاں پہ اس نے وہ بیج استعمال کیا یا وہ کھاد استعمال کی اور وہ جو ٹرانسپورٹ ہے وہ استعمال ہو رہی ہے اس مقصد کے لیے تو انڈر یوٹیلائز یو رہ گئی کہ جب وہ استعمال میں نہیں ہے تو اس فیسلٹی کو کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا اس ٹرانسپورٹ کو کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ایگریکلچرل لون ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کی ملکیت ہے یا اس کی پوزیشن میں ہے یا اس کے کنٹرول میں ہے تو اسی طرح سے بہت سی اور اور بھی ایسی فیسلٹیز ہو سکتی ہیں جو پوری طرح سے استعمال نہیں ہوتی صرف اس وجہ سے کہ ڈپارٹمنٹلائزیشن جو ہے وہ کسٹمرز کی بنیاد پر کی گئی ہے تو یہ اس کا نقصان ہے اب ہم دیکھیں گے کہ جو اور ایک بنیاد ہے جس پہ ڈپارٹمنٹس جس بنیاد پہ بنائے جاتے ہیں وہ ہے production grouping of activities on the basis of the products اور the product line of an organization is known as departmentalization by production یعنی جو بھی پروڈکٹ کوئی ادارہ بنا رہا ہے اس کی بنیاد پر آپ ایک علیحدہ شعبہ قائم کر دیں مثال کے طور پر ایک ادارہ ہے جو اب میں ٹینجبل کی آپ کو مثال دوں گی کہ وہ ایسا پروڈکٹ بنا رہا ہے جو کہ let's say making not one product but number of products ہیں تو نمبر آف پروڈکٹس کیا ہو سکتے ہیں لیٹ سے کہ the that organization is manufacturing soaps یعنی صابن بھی بنا رہے وہ اور ڈٹرجنٹ بھی ہے رائٹ سو صابن اور ڈٹرجنٹ دو مختلف پروڈکٹس uh, ہیں اور دو مختلف پروڈکٹس دو مختلف طریقوں سے بنتے ہیں تو آپ اگر اس بنیاد پر یہاں میں نے صرف دو کی مثال دی ہے بہت سے ادارے ایسے ہوتے ہیں جو دسیوں قسم کی جو ہے پروڈکٹس جو ہیں وہ بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کو اس کی بنیاد پر شعبہ ایک علیحدہ قائم کر دیں یعنی جو صابن بنا رہا ہے وہ ایک اس کا ڈپارٹمنٹ اس کا شعبہ علیحدہ ہے جو ڈٹرجنٹ اور اگر این نمبر آف پروڈکٹس ہیں تو وہ این نمبر آف ڈپارٹمنٹس ہو جائیں گے اگر ہم گورنمنٹ کی مثال لیں تو گورنمنٹ بھی کئی دفعہ پروڈکٹس کی بنیاد پر جو ہے وہ ڈپارٹمنٹس بناتی ہے اگر آپ کہیں کہ ایگریکلچرل ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ کا تو وہ ایک سروس ہے رائٹ تو وہ کیونکہ گورنمنٹ پروڈکٹس کم بناتی ہے اس کی سروسز زیادہ ہوتی ہیں تو ایگریکلچر جو ہے وہ ایگزیکٹلی exactly یہی بنیاد ہے کہ ایک اس بنیاد پر ایک ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا ہیلتھ جو ہے وہ بھی ایک پروڈکٹ اگر ہم اس کو پرائیویٹ سیکٹر کی لینگویج میں اس کو ہم پروڈکٹ کہیں اگرچہ سروس ہے تو وہ بھی ایک علیحدہ ہے ایجوکیشن تو گورنمنٹ جو ہے بہت سے ادارے اس بنیاد پر بناتی ہے جس کو ہم پروڈکٹ یا سروس گورنمنٹ سروس کی بیسس پہ بناتی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ پروڈکٹ کی بیسس پہ بناتے سو so, یہ مثال ہے departmentalization on the basis of production یا آن دا بیس آف پروڈکٹ یہ کچھ آپ کو مثال دی گئی ہے ایک آرگنائزیشن چارٹ ہے اس میں پروڈکٹ کی بیسس پر آپ کو بتایا گیا ہے اور یہ ہے کہ اس میں جو تین پروڈکٹس دیے ہیں وہ ہیں punch press welding and electroplating یعنی پروڈکشن کے پہلے یہ دیکھیں اگر آپ آپ آرگنائزیشن چارٹ میں تو پہلے جو ہے وہ انجینئرنگ ہے پروڈکشن ہے مارکیٹنگ یعنی فنکشنل بیسس پر ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کو پروڈکٹ بیسس پر ڈیوائڈ کیا ہوا ہے punch press welding and electroplating اب یہ ہے آپ دیکھیں ایک اور سلائیڈ ہے دس از میٹرکس آرگنائزیشن اور میٹرکس آرگنائزیشن بھی ایک طرح it is the combination of functional and project اور production patterns of department in the same organization یعنی میٹرکس آپ یوں کہہ لیں آپ کو ایک سلائیڈ میں دکھاؤں گی اس میں آپ کو اس کی وضاحت ہو جائے گی کہ میٹرکس آرگنائزیشن کیا ہوتی ہے اس کو دو طرح دو بنیادوں پر یعنی ایک فنکشنل بیسس پر ہے اور دوسرا جو ہے پروڈکشن بیسس پر یعنی فنکشنل اور پروڈکشن کو کمبائن کر کے میٹرکس بنایا گیا ہے اور ایک تیسری جو اس میں فیکٹر ایڈ کیا ہے وہ پروجیکٹ کا ہے یہ آپ دیکھیے کہ اس میں سلائیڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کو اوپر کی لائن میں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ ڈیزائن پریلیمنری ڈیزائن چیف ہے میکینیکل انجینئرنگ انجینئر چیف ہے یعنی مختلف شعبوں کے چیفس ہیں الیکٹرانیکل انجینئر ہے ہائیڈرولک انجینئر ہے میٹولوجیکل انجینئر ہے اور یہ سروسز تین مختلف project A project B project C کو سروسز پہلے فنکشنل بیسس پہ ڈیوائڈ کیا اگر آپ دیکھیں سلائیڈ کو اور فنکشنل بیسس کے بعد آپ اس کو دیکھیں کہ تین پروجیکٹس جو ہیں اس ادارے کے کام کر رہے ہیں اور یہ جو اوپر کے پانچ فنکشنز ہیں وہ تین پروجیکٹس کو یہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں تو دو کانسیپٹس کو اس فارم آف آرگنائزیشن میں مرج کیا گیا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں میٹرکس آرگنائزیشن پھر اس میں کچھ پرابلمس جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں میٹرکس آرگنائزیشن کے پہلا اس کا جو پرابلم ہے that is state of conflict اب جیسا کہ آپ نے پچھلی سلائیڈ میں دیکھا اسٹیٹ آف کانفلکٹ ہے اس میں اسٹیٹ آف کانفلکٹ یعنی آپس میں بہت سے لوگ جب مل کے کام کریں گے تو کانفلکٹ ہوگا اسی طرح سے رول کانفلکٹ ہے یعنی مختلف لوگوں کے جو مختلف آرگنائزیشنل رولز ہیں وہ افیکٹ ہوں گے پھر اس میں ایمبیگوٹی لیک آف کلیرٹی ہے امبیلنس آف اتھارٹی ہے اور انکریزڈ ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہے اور time consuming it's highly time consuming activity اس کو ہم مزید تفصیل سے اپنے نیکسٹ uh, لیکچر میں دیکھیں گے یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اب تک جو ہم نے بات کہی ہے دیکھی ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ اداروں کو ہم کس طرح سے تشکیل دیں گے یا کیا شکل دیں گے آج کے لیکچر میں جو ہم نے بات کی ہے وہ بات کی ہے departmentalization on various bases and how this departmentalization what are the different advantages and disadvantages of various kinds of departmentalization تو اب جو ہم بات آج کل کر رہے ہیں ہم نے پچھلے لیکچر میں آرگنائزنگ کی بات کی تھی اور مزید اگر ہم نے ایک ادارے کو مزید تشکیل دینا ہے تو اس کو ہم کیسے ایکٹیویٹیز کو اس ادارے کی ایکٹیویٹیز کو گروپ کریں گے اور ڈیوائڈ کریں گے اس کے مختلف طریقے ہیں مختلف ادارے مختلف طریقوں سے آرگنائز کرتے ہیں اپنی ایکٹیویٹی آج ہم نے جو طریقے دیکھے ہیں جب آپ پریکٹیکل لائف میں آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہاں ادارے اس طریقے سے اپنے آپ کو مختلف شعبوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں اور مقصد اس کا کیا ہے جو میں نے آپ سے پہلے پوچھا تھا اس کا آپ کو آگے چل کے اس کا جواب ملے گا اب تک آپ اس چیز پر توجہ دیجیے اور پھر اگلے لیکچر میں آپ سے اس پہ مزید تفصیل سے گفتگو ہوگی اس وقت تک خدا حافظ